لاہول ولا قوت اللہ بلّہ علی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللّہ صلی علی محمد و عل محمد و اج فرجہم اجمعین ولاَََََََََََام اجمعین کیا کبھی ذہن میں یہ سوال ابھرا ہے کہ ہم مطلب ہم سب اپنے سیاسی یا مذہبی رہنماؤں سے ہمیشہ ایک ایسا سپر ہیرو بننے کی توقع کیوں کرتے ہیں جس کے پاس یعنی کوئی جادو کی چھڑی ہو ہوں بالکل ایک ایسا ہیرو جو بس آئے اور راتوں رات سب کچھ ٹھیک کر دے جی ہاں بالکل ایک ایسا ہیرو جو راتوں رات تمام مسائل حل کر دے اور اگر وہ ایسا نہ کر پائے تو ہم فوراً مطلب ایک سیکنڈ لگاتے ہیں اسے ناکام بزدل یا غدار قرار دینے میں صحیح یہ تو ہمارا ایک قومی رویہ سا بن گیا ہے بالکل تو آج کی اس گہری فکری نشست میں ہم سید جہازیب آبدی کی کتاب ہم فکری سے ہمراہی تک کے مضامین کی روشنی میں بالکل اسی یعنی اسی نفسیاتی اور سیاسی الجھن کو کھولنے والے ہیں اور یہ بہت دلچسپ ہونے والا ہے جی ہمارا مقصد آج یہ سمجھنا ہے کہ معاشروں میں انقلاب دراصل آتے کیسے ہیں اور عالمی سیاست کے جو بے رحم اصول ہیں ان کے بیچ ایک اصولی سیاسی نظام کیسے کام کرتا ہے ہم مصنف کے دو انتہائی اہم مقالوں انقلاب قیادت اور احساس محرومی اور حق بمقابلہ مفاد کا گہرا جائزہ لیں گے اچھا دیکھیے اگر ہم ان دونوں مضامین کو دیکھیں نا تو یہ دراصل ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں hmm, وہ کیسے مطلب پہلا مضمون ہمیں یہ بتاتا ہے کہ عوام یعنی عام لوگ قیادت کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں جو کہ زیادہ تر جذباتی اور ایک مثالی نظریہ ہوتا ہے اور دوسرا مضمون ہمیں اس کے بالکل برعکس یہ بتاتا ہے کہ قیادت دراصل کن زمینی حقائق اور اصولوں یعنی حق اور حکمت کے تحت فیصلے کر رہی ہوتی ہے صحیح یعنی توقعات اور حقیقت کا فرق یہ جو سپر ہیرو والی توقع ہے یہ واقعی ایک بہت بڑا نفسیاتی جال ہے ہم تاریخ کے صرف ان حصوں کو یاد رکھتے ہیں جو ہمیں اچھے لگتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے اب مثال کے طور پر ایرانی انقلاب کو ہی لے لیجیے مطلب دنیا بھر میں اور خاص طور پر ہمارے ہاں یہ عام تاثر ہے کہ ایک عظیم رہنما آیا اس نے ایک نعرہ لگایا لوگ سڑکوں پر نکلے اور بس ایک اتنا پرانا شاہی نظام تاش کے پتوں کی طرح بکھر گیا ارے ہاں ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ بس ایک تقریر ہوئی اور انقلاب آ گیا لیکن مصنف اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ یہ م... یعنی یہ تصور انتہائی رومانوی اور ستی ہے یہ کوئی راتوں رات ہونے والا معاوضہ تو تھا ہی نہیں اس کے پیچھے صدیوں کی محنت تھی یہ تو مطلب یہ تو بالکل وہی بات ہو گئی کہ ہم کسی فلک بوس اور بہت شاندار عمارت کو دیکھ کر اس کے شیشوں اور چمک دمک سے تو متاثر ہو جائیں لیکن یہ بھول جائیں کہ اس عمارت کو کھڑا کرنے کے لیے کئی سال تک مٹی میں گڑا کھود کر اس کی بنیادیں رکھی گئی تھی واہ کیا زبردست تشبیح دی ہے آپ نے بالکل ایسا ہی ہے جی مطلب وہ بنیادیں جو زمین کے اندر ہوتی ہیں وہ کسی کو نظر تو نہیں آتی لیکن اس پوری عمارت کا سارا بوجھ انہی پر ہوتا ہے بالکل اور اگر ہم ایرانی انقلاب کی ان بنیادوں پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس کے پیچھے اشروں بلکہ صدیوں کا ایک خاموش فکری ارتقا موجود تھا یہ صرف چند جذباتی تقریروں کا نتیجہ نہیں تھا یعنی کوئی منظم کام ہو رہا تھا وہاں جی ایک انتہائی منظم جسے ہم حوضوی یا دینی مدارس کا نظام کہتے ہیں وہ کام کر رہا تھا اور اس نظام نے ریاست کے جو اپنے روایتی میڈیا کے ذرائع تھے انہیں مکمل بائی پاس کر دیا تھا اچھا ریاست کو بائی پاس کر کے اپنا ایک نظام بنا لیا تھا بالکل مساجد کا نیٹ ورک ممبر اور مطلب یہاں تک کہ آڈیو کیسٹس کے ذریعے گلی محلے کی سطح تک لوگوں سے رابطہ کیا گیا امام خمینی کی قیادت بلا شبہ بے مثال تھی لیکن ان کی اصل طاقت وہ عوام تھے جو دہائیوں کی تربیت کے بعد یعنی وہ اپنا مال جان سب قربان کرنے کے لیے بالکل تیار تھے صحیح مطلب بغیر اس عوامی بنیاد کے کوئی بھی قیادت اکیلے معجزہ نہیں کر سکتی لیکن یہاں سے پھر میرے ذہن میں ایک بہت اہم منطقی سوال پیدا ہوتا ہے جی بتائیے اگر ایک انقلاب کے پیچھے اتنی لمبی جد و جہد تنظیمی ڈھانچہ اور مالی و جانی قربانیوں کا ایک پورا سلسلہ درکار ہے تو پھر پاکستان جیسے مطلب باقی ممالک میں بسنے والے لوگ اسی انقلاب کو ایک فوری ماڈل کے طور پر کاپی کرنے کی ضد کیوں کرتے ہیں یہ بہت گہری بات ہے مطلب یہ تو ایسا ہے کہ حالات اور مٹی بالکل مختلف ہو لیکن ہم زبردستی وہی فصل اگانے کی کوشش کر رہے ہوں اور یہی وہ سب سے بنیادی غلطی ہے جس کی نشاندہی کتاب میں کی گئی ہے دیکھیے جب کسی بھی تاریخی واقعے کو اس کے زمینی حقائق اس کے جغرافیائی اور سماجی تناظر سے بالکل کاٹ کر ایک یعنی ایک آئیڈیل بنا لیا جائے نا تو وہ رہنمائی کے بجائے الٹا مایوسی کا سبب بنتا ہے بالکل کیونکہ آپ ناممکن کی توقع کر رہے ہوتے ہیں جی اب ایران میں کیا تھا وہاں ایک اکثریتی عوام تھے جن کا عقیدہ جن کا ہدف بالکل ایک تھا اس کے مقابلے میں اگر ہم پاکستان کے منظر نامے کو دیکھیں تو زمینی حقائق یکسر مختلف ہیں hmm. پاکستان میں تو حالات بہت پیچیدہ ہیں بالکل یہاں شیعہ ایک اقلیت ہیں انہیں صرف عددی کمی کا سامنا نہیں ہے بلکہ ایک انتہائی پیچیدہ سیکیورٹی صورتحال ریاستی ڈھانچے کا دباؤ اور پھر مطلب شدید فرقہ وارانہ کشیدگی کا سامنا ہے اور خطے میں جو عالمی طاقتوں کے مفادات کا ٹکراؤ ہے وہ الگ صحیح تو ایسے ماحول میں کسی انقلاب کی ہو بہو کاپی کی توقع رکھنا مصنف کے نزدیک سیاسی نابالغ پن ہے اچھا لیکن ذرا ایک منٹ اگر ہم اس کو تھوڑا چیلنج کریں تو کیا ایک بہترین قیادت کا کام یہی نہیں ہوتا کہ وہ ان تمام رکاوٹوں اور ناممکنات کے باوجود کوئی راستہ نکالے کوئی معجزہ کر دکھائے اگر لوگ اپنی قیادت پر اس حوالے سے تنقید کرتے ہیں تو اس میں غلط کیا ہے دیکھیے تنقید کرنا تو نہ صرف حق ہے بلکہ کسی بھی زندہ معاشرے کی علامت ہے مسئلہ تنقید کا نہیں ہے مسئلہ اس تنقید کی بنیاد کا ہے ہم یعنی تنقید آ کہاں سے رہی ہے جی سید جہاں زیب آبدی یہاں بہت باریک بینی سے کچھ نفسیاتی الجھنوں کی نشاندہی کرتے ہیں ان کے مطابق جب تنقید زمینی حقائق کے بجائے مخصوص نفسیاتی الجھنوں سے پیدا ہو تو وہ تعمیر کے بجائے تخریب کا باعث بنتی ہے نفسیاتی الجھنیں مطلب کس قسم کی الجھنیں وہ اسے مثالیت یعنی آئیڈیلائزیشن بمقابلہ حقیقت پسندی کہتے ہیں مطلب ہم ایک مثالی ماڈل اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں جیسے آپ نے کبھی فلموں میں دیکھا ہوگا نا ایک بے ایب پرفیکٹ ہیرو جو اکیلا سو لوگوں کو مار دیتا ہے ارے ہاں اور اسے خراش بھی نہیں آتی بالکل اور پھر ہم وہی توقع اپنی حقیقی زندگی کے رہنماؤں سے کرنے لگتے ہیں ہم قیادت کی ایک اتنی بے داغ تصویر بنا لیتے ہیں اور جب حقیقت میں کوئی رہنما اس سو فیصد معیار پر پورا نہیں اترتا کیونکہ ظاہر ہے وہ انسان ہے اور مخصوص حالات میں گھرا ہے تو ہم اسے یکسر مسترد کر دیتے ہیں اچھا یعنی ہم وہ سب کچھ یا کچھ نہیں والی ذہنیت کا شکار ہو جاتے ہیں احساس محرومی کہا جاتا ہے احساس محرومی ہاں جب لوگ دیکھتے ہیں کہ فلاں ملک میں تو انقلاب آ گیا وہاں تو سب کچھ بدل گیا لیکن ہمارے ہاں حالات ویسے کے ویسے ہیں تو ایک شدید احساس کمتری پیدا ہوتا ہے اور اس تکلیف سے بچنے کے لیے انسان ایک اور جال میں پھنستا ہے جسے ہیرو سینٹرڈ مائنڈ سیٹ یعنی ہیرو پر مرکوز ذہنیت کہتے ہیں یہ تو وہی بات ہوئی کہ مطلب کوئی نجات دہندہ آئے اور آ کر میرے حصے کا کام بھی کر دے سو فیصد ایسا ہی ہے مطلب معاشرہ اپنے حصے کا بوجھ اپنی اجتماعی ذمہ داری یا جو معیشت اور تعلیم کی کمی ہے اسے تسلیم کرنے کے بجائے ایک فرضی ہیرو کا انتظار شروع کر دیتا ہے اور ظاہر ہے وہ ہیرو تو کبھی نہیں آتا جی اور جب وہ ہیرو نہیں آتا اور حالات نہیں بدلتے تو اس کے نتیجے میں ایک رد عملی ذہنیت پیدا ہوتی ہے غصہ مایوسی اور پھر لوگ اس غصے کو نکالنے کے لیے سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اپنی ہی قیادت پر الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں صحیح اور اس جذباتی بھڑاس کو وہ علمی تنقید کا نام دیتے ہیں بالکل جبکہ درحقیقت وہ اپنی اجتماعی ناکامی کا سارا ملبہ کسی اور پر ڈال کر بس خود کو بریو ذمہ کر رہے ہوتے ہیں یہ تجزیہ تو واقعی آئینہ بکھانے کے مترادف ہے اور کافی تلخ بھی ہے مطلب جب تک ہم حقیقت پسندی کو نہیں اپنائیں گے متوازن سیاسی فیصلہ سازی تو سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی بالکل نہیں اور یہ جو حقیقت پسندی یا ریئلزم کی بات ہے نا یہ ہمیں سیدھا بین الاقوامی سیاست کے ان بے رحم اصولوں کی طرف لے جاتی ہے جس کا ذکر مصنف نے دوسرے مقالے میں کیا ہے جی ہاں ریئل پالیٹک بالکل اگر ہم عالمی تعلقات یا انٹرنیشنل ریلیشنز کو دیکھیں تو وہاں ریئلزم کا نظریہ بہت حاوی ہے یہ نظریہ کہتا ہے کہ ریاستیں دنیا میں صرف اور صرف اپنی بقا اپنی طاقت اور اپنے مفاد کے لیے فیصلے کرتی ہیں اخلاقیات تو ان کے لیے مطلب بالکل ثانوی حیثیت رکھتی ہیں جی ان کے لیے اخلاقیات بس ایک دکھاوا ہے طاقت ہی سب کچھ ہے تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس بے رحم اور مفاد پرست عالمی نظام کے آکھاڑے میں وہ اصولی اور اخلاقی سیاسی نظام کیسے کھڑا رہ سکتا ہے جس کا مصنف ذکر کر رہے ہیں دیکھیے ریل پالیٹک کا نظام سراسر مادیت پرستی پر کھڑا ہے وہاں فائدہ ہی سب کچھ ہے لیکن مصنف اس کے متبادل کے طور پر اسلامی اور بالخصوص مکتب اہل بیٹ کی سیاسی فکر کو پیش کرتے ہیں جس کا سارا مرکز حق اور باطل پر ہے اچھا حق اور باطل کی بنیاد پر جی اس فکر میں سیاست کا مقصد محض زمین پر قبضہ کرنا یا طاقت بڑھانا نہیں ہے بلکہ اس کا ہدف ظلم کا خاتمہ اور حق کا قیام ہے اس نظام میں آپ مطلب سیاست اور اخلاقیات کو الگ کر ہی نہیں سکتے اگر آپ نے اپنا اقتدار بچانے کے لیے کسی ایک بے گنا پر بھی ظلم کیا تو وہ اقتدار بذات خود باطل ہو گیا ارے واہ یہ بات سننے میں تو بہت عظیم اور مطلب روحانی لگتی ہے لیکن اگر ہم تھوڑا پریکٹیکل ہو کر سوچیں تو سننے والوں کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اصولی سیاست میں لچک یا سفارتکاری کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی نہیں ایسا بالکل نہیں ہے کیا ہر وقت صرف ٹکراؤ ہی واحد راستہ ہے کیونکہ اگر آپ صرف اصولوں پر اڑے رہیں گے تو طاقتور ریاستیں تو آپ کو صفائی ہستی سے مٹا دیں گی تو پھر یہ تکیہ یا خاموشی اختیار کرنا جسے ہم حکمت کہتے ہیں کیا یہ جان بچانے یا بزدلی کو چھپانے کا نام تو نہیں یہ ایک بہت ہی کیلیدی اعتراض ہے جو عام طور پر اس نظریے پر کیا جاتا ہے لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ اسلامی فکر کوئی کوری جذباتیت یا اندھا آئیڈیلزم نہیں ہے اچھا اس میں کوئی شک نہیں کہ حق مستحکم رہتا ہے اس پر تو کوئی سمجھوتا ہو ہی نہیں سکتا لیکن اس حق کے حصول کے لیے حکمت اور کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ کوئی کمزوری نہیں ہے یہ ایک انتہائی اسٹریٹجک اور حفاظتی اقدام ہے یعنی حق تک پہنچنے کا راستہ حالات کے حساب سے بدلا جا سکتا ہے بالکل یہ فیصلہ کرنا کہ کب دشمن کو ضرب لگانی ہے اور کب اپنی طاقت بچانے کے لیے وقتی طور پر خاموش رہنا ہے یہ حکمت ہے اس کی مثال تو مجھے یاد آ رہا ہے بالکل ایک قطب نما یا کمپس جیسی ہے کس طرح مطلب ایک مسافر کے ہاتھ میں کمپاس ہے اور اس کی سوئی ہمیشہ ہر حال میں ایک ہی سمت یعنی حق کی طرف اشارہ کر رہی ہے مسافر کی منزل وہی ہے لیکن جب وہ اس راستے پر چلتا ہے تو کبھی راستے میں کوئی اونچا پہاڑ آ جاتا ہے کبھی کوئی کھائی آ جاتی ہے بالکل صحیح اب وہ اندھا دھن اس پہاڑ سے تو نہیں ٹکراتا نا وہ اپنی سوئی کی سمت یاد رکھتا ہے لیکن پہاڑ کا عبور کرنے کے لیے دائیں یا بائیں سے راستہ بناتا ہے کبھی اپنی رفتار سست کر لیتا ہے یہ جو اس کا دائیں بائیں ہونا ہے یہ بھٹکنا نہیں ہے یہ اس کی حکمت ہے واہ یہ کمپاس والی تشبیح تو آپ نے کمال کی دی ہے یہ بالکل واضح کر دیتی ہے کہ حق مستقل ہے لیکن راستہ حالات کے تابع ہے اور اگر ہم تاریخ سے اس کی ٹھوس مثالیں دیکھیں تو یہ بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے جی مصنف نے تاریخ سے کون سی مثالیں دی ہیں اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے مکہ کے ابتدائی دور میں جب مسلمان بہت کم تھے اور خطرہ بہت بڑا تھا تو کیا آپ نے کھلے عام صدا تصادم کا راستہ چنا نہیں بالکل نہیں کئی سال تک خفیہ دعوت کا سلسلہ چلا جی اور مسلمانوں کو حبشہ ہجرت کرنے کا بھی حکم دیا یہ حکمت تھی کیونکہ اس وقت اولین مقصد مسلمانوں کی جان بچانا تھا لیکن جب حالات بدلے اور مدینہ میں ایک ریاست قائم ہو گئی طاقت مل گئی تو وہی حکمت عملی یکسر تبدیل ہو گئی بالکل پھر ہم نے دیکھا کہ بدر اور عہد کے میدانوں میں باطل سے کھلم کھلا مقابلہ کیا گیا جی اور بات صرف جنگوں تک محدود نہیں ہے صلح حدیبیہ کا واقعہ اس عملی حکمت کی ایک اور لاجواب مثال ہے بظاہر ایسا لگا جیسے مسلمانوں نے کڑی شرائط مان لی ہیں لیکن در حقیقت وہ ایک سفارتی شاہکار تھا جس نے اگلی فتوحات کا راستہ ہموار کیا بالکل قطب نما کی سوئی حق پر ہی تھی بس پہاڑ کو عبور کرنے کے لیے راستہ بدلا گیا تھا اور اس توازن کو سمجھنے کے لیے ہمیں حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کو بھی دیکھنا پڑے گا بالکل مصنف بتاتے ہیں کہ جب امیر المومنین کو اقتدار ملا تو انہیں مشورہ دیا گیا کہ شام کے ظالم گورنر کو وقتی طور پر برقرار رہنے دیں تاکہ بغاوت نہ ہو آج کی دنیا اسے بہترین ریئل پالیٹک کہتی لیکن انہوں نے تو صاف انکار کر دیا تھا جی کیوں کیونکہ ایک ظالم کو عہدے پر رکھنا اصول اور عدل کے خلاف تھا لیکن اسی واقعے کا دوسرا رخ دیکھیے اقتدار ملنے سے پہلے کے پچیس سال انہوں نے کیسے گزارے خاموشی اور صبر کے ساتھ حالانکہ وہ حق پر تھے بالکل اگر وہ اس وقت تلوار اٹھاتے تو اسلامی معاشرہ خانہ جنگی کا شکار ہو جاتا امت کو بچانے کے لیے وہ خاموشی حکمت تھی اور جب اقتدار ملا اور اصولی چیلنج سامنے آیا تو جمل صفین اور نہروان کی جنگیں بھی لڑی گئیں یعنی کب خاموش رہنا ہے اور کب ٹکرانا ہے یہ ایک بہت باریک لکیر ہے اور اس کی سب سے بڑی مثال تاریخ کے دو عظیم کرداروں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام میں ملتی ہے بالکل بظاہر ایک بھائی نے صلح کی اور دوسرے نے کربلا میں قیام کیا لیکن مقصد دونوں کا ایک ہی تھا بالکل امام حسن علیہ السلام کا دور ایسا تھا جہاں امت تھک چکی تھی خون ریزی سے بچنے اور تحریک کو مکمل ختم ہونے سے بچانے کے لیے انہوں نے صلح کی کڑوی گولی نگلی یہ حکمت تھی اور پھر جب امام حسین علیہ السلام کا وقت آیا تو باطل نے مطلب یزید نے دین کی بنیاد پر حملہ کر دیا تھا جی اور جب بات دین کی بنیاد اور حق و باطل کے واضح ٹکراؤں پر آ جائے تو پھر حکمت کے تقاضے ختم ہو جاتے ہیں وہاں بقا یا مفاد کے اوپر حق کو ترجیح دی گئی مفاد کو قربان کر دیا گیا حق کو نہیں ارے واہ یہ تاریخ کا میزان کتنا واضح ہے مطلب چاہے مکی دور کی حکمت ہو یا کربلا کا قیام یہ ایک ہی تسلسل ہے اب اگر ہم اس سب کو سید جہانزیب آبدی کے افکار کی روشنی میں آج کی دنیا سے جوڑیں خاص طور پر ایران اور پاکستان کی پالیسیوں کے موازنے پر تو ایک بہت دلچسپ صورتحال بنتی ہے جی بالکل یہیں پر اس ساری بحث کا نچوڑ سامنے آتا ہے جب ہم ایران کو بین الاقوامی سیاست کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو ایران عالمی سطح پر تنہائی اور دباؤ کا شکار ہے وہاں کی قیادت عالمی طاقتوں کی پابندیوں کے پیش نظر جو صبر جو سفارت کاری یا ٹکراؤ سے بچنے کی پالیسی اپناتی ہے اسے ہم سب عالمی سطح پر ان کی حکمت قرار دیتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں اچھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو رویہ ایران عالمی سطح پر اپناتا ہے یعنی برداشت اور ٹکراؤ سے گریز بالکل وہی یا اس سے ملتا جلتا رویہ پاکستان کی مقامی شیعہ قیادت کو اندرونی سطح پر ایک محصور اقلیت کے طور پر اپنانا پڑتا ہے آپ نے بالکل درست نتیجہ نکالا ہے اور المیہ یہ ہے کہ معاشرے کا وہی طبقہ جو ایران کی اس پالیسی کو حکمت کہہ کر سراہتا ہے جب پاکستان کی قیادت اسی دباؤ کے تحت وہی برداشت کی پالیسی اپناتی ہے تو اسے بزدلی یا حق سے پسپائی کا تانا دیتا ہے واہ کیا زبردست تضاد ہے یہ ہم تاریخ اور عالمی سیاست کو تو حکمت کی اینک سے دیکھتے ہیں لیکن مقامی قیادت کو صرف جذبات کی اینک سے بالکل ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ دونوں کا محرک ایک ہی ہے بڑے نقصان سے بچنا اور مشکل حالات میں اپنے وجود کو محفوظ رکھنا حکمت ہمیشہ اصولوں کے تابع ہوتی ہے چاہے وہ عالمی سطح پر ہو یا مقامی سطح پر واقعی آج کی اس نشست میں ہم نے حقائق نفسیات اور عالمی سیاست کے جن پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے اس نے سوچنے کے کئی نئے دروازے کھولے ہیں ہم نے یہ سمجھا کہ انقلاب صرف جذباتی نعروں سے نہیں آتے اور اصولی سیاست کا مطلب اندھا دھند دیواروں سے ٹکرانا نہیں ہے جی ہمیں قیادت کو اندھی عقیدت یا اندھی تنقید کے بجائے ان کے زمینی حقائق کی روشنی میں پرکھنا چاہیے بالکل اس سے پہلے کہ ہم آج کی اس فکری نشست کا اختتام کریں میں اپنے سننے والوں کے تصور کے حوالے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آج ہم نے یہ تو جان لیا کہ معاشرے اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے اکثر قیادت میں ایک سپر ہیرو تلاش کرتے ہیں لیکن ذرا سوچئے جس دن ایک معاشرہ اجتماعی طور پر اپنے حصے کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے گا تو کیا اسے کسی غیر معمولی معجزاتی قیادت کی ضرورت باقی بھی رہے گی یا پھر وہ معاشرہ خود ہی اپنے اندر سے وہ مثالی قیادت پیدا کر لے گا یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو ضرور غور کرنا چاہیے